حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ کا ذکر فرمایا پھر آپ نے نفرت و کراہ سے اپنا منہ پھیرا اور آگ سے اللہ کی پناہ طلب کی شعبہ یعنی راوی نے کہا کہ آپ نے تین دفعہ ایسے ہی کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کے ذریعے سے اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر کے آگ سے بچو سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو چو